حافظ عبد السلام صاحب جی السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی حافظ صاحب ایک دو مسائل ہیں کچھ مشکل پریشان کون ہیں تو ہم تسلی چاہتے ہیں جی، جی۔ یہ شیخ الاسلام صاحب کی کتاب ہے بیان و تلبیس الجہمیہ اچھا آپ کے پاس ہوگی نہیں میرے پاس ہے تو نہیں اس میں شاملہ میں ہوگی اچھا ہاں اس میں اس میں دیکھ لینا ایک بات تو یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے امر و مشیت کے ساتھ بنی ہوئی ہے اگر اس کا اللہ تعالیٰ کو محتاج کہا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں استقمال بالغیر نہیں بلکہ استقمال بذات ہے تو مخلوق ساری اللہ تعالیٰ کے امر و مشیت کے ساتھ بنی ہے تو مخلوق کا محتاج کہنا اللہ تعالیٰ کو پوچھتا ہوگا یہ لکھا ہوا جی یہ آپ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا ہے وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کے امر و مشیت کے ساتھ بنی ہوئی ہے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے مطلب اللہ اپنی مشیت کا جو اللہ کی مرضی ہے حضرت یہ بات نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں وہاں پر ہے نا جی خلاصہ یہی ہے آگے جتنی مرضی جو مطلب ان کا یہی ہے حضور مطلب یہ کیسے نکال سکتے ہیں آپ اچھا، دیکھو نا بات بھی سنو نا میں عبارت سناتا ہوں آپ سن لیں ہاں، ول امر المختر اما یقون ذات ہی و اما یقون بے مشیت ہی و اختیار ہی یہ اما یقون کائنم ایک ہے مشیت و اختیار ایک ہے کائنم بے مشیت ہی و اختیار ہی کائنات کائن سے کائنات کائنات امر و مشیت کے ساتھ ہے اس کا لازمی مفہوم یہی ہے یا کوئی اور ہے نہیں آپ نکال رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے جو میں آپ کو حضور ورنہ تو کام خراب ہو جائے حضور اگر اس طرح مطلب نکالتے جائیں نا تو پھر تو پوری دنیا کے جتنے کفر ہیں ان کا جس طرح مطلب نکالنے کے جی۔ سنو بھی سنو بھی تو صحیح بھائی جان ایسے جی۔ لگانے سے فائدہ کوئی نہیں جی۔ کسی بھی مصنف کی کوئی ایک بات جو ہے اس کی دوسری باتوں سے الگ کر کے نکالنا یہ تو باطل فرقوں کا طریقہ ہے اچھا اصل صحیح طریقہ یہ ہے مثلا کئی احادیث اس قسم کی ہیں ہاں۔ قرآن مجید کا کوئی ایک لفظ لے کر جی اور وہ سارے قرآن مجید کی آیات کے خلاف نظر آ رہا تو ان کو اس کے مطابق کیا جائے گا نا جی مطابق اس وقت کیا جائے گا نا قرآن اچھا، جی، جی، جی، تھوڑا تارک تک میں اس کے مطابق میں تو طالب علم حضوری ادارے کا طالب علم ہوں میں اچھا، عقائد کا طالب علم ہوں تو اچھا، میں نے عرض جو کیا ہے کہ پھر کسی میں نے شیخ الاسلام کے دوسرے بھی پڑھ لینا تو اس میں کیا ہے تو آپ کا مسئلہ ماشاء اللہ زیادہ ہے اور عقیدے کا مسئلہ ذرا گہرا زیادہ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ میرا میں نے پڑھنی شروع کی